یہ غزوہ ہند میں شرکت کرنے والے لوگ کیسے ہوں گے آقا مدنی نے فرمایا اگر یہ شہید ہو گئے تو یہ افضل الشہداء ہوں گے شہیدوں میں افضل ترین ہوں گے اگر یہ زندہ رہے تو یہ محرر ہوں گے اللہ انہیں جہنم سے نجات دے دے گا اللہ کے نبی اس جماعت کے لیے کوئی اور بشارت بھی ہے بیچارے مر گئے بیچارے تکلیفوں میں اتنی حالت میں ہے اتنے اونچے پہاڑ عبور کر کے جاتے ہیں رستوں میں لاشیں بعض ہیں ان کی جی۔ اپنے بھی مخالفت کرتے ہیں غیر بھی راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم ان پہ ہوتا ہے آقا نے کہا یہ تو بہت پیاری جماعت ہے ایسا اللہ من النار ایسا تکون ما الما ایساب مریم میری امت کی دو جماعتوں کے لیے اللہ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے ایک یہ دیوانے جو ہندوستان کے جہاد میں شرکت کریں گے اس سب بلند کریں گے اللہ کے نام کو اونچا کریں گے شرک کا مقابلہ کریں گے مشرق کا مقابلہ کریں گے یہ لوگ جہنم سے بری ہیں دوسرے وہ لوگ جو جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے نبی کی شام دیکھو آج حضمت الہند میں جو لوگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ انہی کے بچے کل حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوں گے